السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں فرحان کی ایک اور کہانی ارے وہی فرحان جو اپنی امی سے روزانہ کہانی سنتا ہے آج کی کہانی ہے الہ ناس کے بارے میں سنتے ہیں آج صبح سے ہی فرحان کو بخار چڑھا ہوا تھا ہوا یہ تھا کہ کل بارش ہوئی تھی بہت ہی دنوں کے بعد جس میں فرحان اور اس کے دوستوں نے خوب اودھم مچایا تھا شام تک کھیلتے رہے تھے اور رات میں اسے بخار چڑھ چکا تھا رات تو وہ دوائی کھا کر سوتا رہا صبح جب امی اسے ناشتہ کروا رہی تھیں تو وہ کہنے لگا ابو رات کی کہانی تو سنی ہی نہیں سچ کہہ رہے ہو پترا آپ ٹھیک ہو جائیے پھر سن لیں گے نہیں ابو ابھی سنائیے نا الہ ناس کی کہانی اچھا اپنا ناشتہ ختم کر لیجئے پھر شروع کرتے ہیں فرحان نے ناشتہ کھایا اور پھر ہاتھ منہ دھو کر آ کر بیٹھ گیا جی اب شروع کرتے ہیں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے یہ دنیا کس نے بنائی ہے فرحان کو ہنسی آ گئی <laughs> اے بھو میں کوئی دو سال کا بچہ ہوں جو آپ یہ پوچھ رہی ہیں اس نے کہا ارے بتائیے نا اللہ تعالیٰ نے ابو شاباش اب یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام کر سکتا ہے ساری دنیا کو بنانے کا نہیں ابو کون کر سکتا ہے اور یہ بتائیے کہ اس دنیا کو چلانے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہیں ابو آپ کیسے سوال کر رہی ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے وہ تو اللہ ہے نا شاباش میرے چاند بس الہ ناز کا یہی مطلب ہے کیا مطلب فرحان حیران ہوا مطلب یہ میرے بیٹے کہ جس اللہ نے سب کو بنایا پیدا کیا سکھایا چلایا وہی سب سے بڑا اور بے نیاز ہے اسی کی بات مانتے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ اس دنیا میں یا اس دنیا سے باہر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اتنی طاقتور ہو قادر ہو اور زبردست ہو الہ ناس لوگوں کا الہ جس کی عبادت جس کا شکر اور جس پر بھروسہ کرنا چاہیے سمجھے کچھ امی نے اس کے منہ میں انگور ڈالتے ہوئے کہا جی ابو یعنی کہ دنیا کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے اور بس اسی سے ہی مانگنا چاہیے شاباش پیارے بیٹے امی نے خوشی سے اسے گود ہی میں اٹھا لیا تھا اور ابو پھر پھر پھر کچھ نہیں آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے اتنے ہی کہانی کافی ہے باقی ہم آپ کو کل سنائیں گے ابھی آپ آرام کیجیے اور فرحان کی کہانی کے ساتھ ہماری کہانی بھی ختم ہو گئی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ